انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے جنازے میں شریک ہوتے گدھے کی سواری کرتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے بنو قریضہ والے دن آپ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی کی تھی اس پر زین بھی چھال ہی کی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سترہ یہ حدیث ضعیف ہے